نمران بن بن جاریہ جاریہ اپنے والد زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک جھونپڑی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعویٰ کیا وہ جھونپڑی دونوں فریقوں کے استعمال میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا جن کے طرف حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا جن کی طرف سرکنڈے کا نرم حصہ تھا جب وہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس فیصلے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تو انہیں درست فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو